پہلے دن سے عافیت کی تعلیم ایک صحیح روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز کی تعلیم فرماتے پھر اسے حکم دیتے کہ ان کلمات کے ذریعے دعا کیا کرے اللہ مغفلی ورحمنی وحدینی وعافینی و آفینی یا اللہ میری مغفرت فرمائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے اور مجھے ہدایت دیجیے اور مجھے عافیت نصیب فرمائیے اور مجھے رزق عطا فرمائیے یعنی پہلے دن سے ہی عافیت مانگنے کی تلقین کر دی جاتی ایک بزرگ کا قول ہے کہ عافیت کی دعا کثرت سے مانگا کرو کیونکہ اگر تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو یاد رکھو ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہے اس لیے مزید بلاؤں سے بچنے کے لیے عافیت مانگو اور اگر تم عافیت کی حالت میں ہو تو یہ حالت کسی لمحے پلٹ سکتی ہے اس لیے عافیت کے دوام کے لیے عافیت مانگو دراصل ایمان و یقین کے بعد عافیت کے برابر کوئی چیز نہیں آج ہم مسلمانوں کی اکثریت دین کے معاملے میں عافیت کھو چکی ہے ہمارا دین آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے کمزور ہوتا جا رہا ہے گناہوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے فطروں کا نشانہ بنتا جا رہا ہے آج کتنے مسلمان ہیں جو پورا قرآن مانتے ہیں پورا دین مانتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کرتے دیکھ کر بھی ان کو جہاد سے نفرت ہے یہ مسلمان اگر اپنے دین اور دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ عافیت مانگیں تو ان کی حالت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ